بنجارا ناما ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا کزا کجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا ہے لکھی بنجارا اور کھیپ بھی تیری بھاری ہے اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے کیا شکر مصری قند گری کیا سانبھر میٹھا کھاری ہے کیا داخ سونٹ مرچ کیا کیسر لونگ سپاری ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا تو بدھیا لادے بیل بھرے جو پورب پچھم جاوے گا یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کمبا کام نہ آوے گا سب پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا ہر منزل میں اب ساتھ تیرے یہ جتنا ڈیرا ڈانڈا ہے زردام درم کا بھانڈا ہے بندوق سپر اور کھانڈا ہے جب نائک تن کا نکل گیا جو ملکوں ملکوں ہانڈا ہے پھر ہانڈا ہے نہ بھانڈا ہے نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جا جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی ایک بدھیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آوے گی یہ کھیپ جو تو نے لا دی ہے سب حصوں میں بٹ جاگی دھی پوت جمائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارن یہ کھیپ بھرے جو جاتا ہے یہ کھیپ میاں مت گن اپنی اب کوئی گھڑی پل ساتھ میں یہ کھیپ بدن کی ہے کھپنی کیا تھال کٹورے چاندی کے کیا پیتل کی ڈبیا ڈھپنی کیا برتن سونے روپے کے کیا مٹی کی ہنڈیا چپنی سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جا یہ دھوم کا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل ایک تن کا ساتھ نہ جاوے گا موقوف ہوا جب ان اور جل گھر بار اٹاری چوبارے کیا خاصا تن سکھ اور مخمل کیا چلون پردے فرش نئے کیا لال پلنگ اور رنگ محل سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لال و زمرد سیم و زر جب پونجی باٹ میں بکھرے گی حران بنے گی جان اوپر نوبت نقارے بان نشان دولت حشمت فوجیں لشکر کیا مسند تکیا ملک مکان کیا چوکی کرسی تخت چھتر سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بن جا رہا کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونوں بھاری بھاری کے جب موت کا ڈیرا آن پڑا پھر دونے ہیں بیوپاری کے کیا سو زرجے پر کیا گوٹے تھان کناری کے کیا گھوڑے زین سنہری کے کیا ہاتھی لال لماری کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا مغرور نہ ہو تلواروں پر مت پھول بھروسے ڈھالوں کے سب پتا توڑ کے بھاگیں گے منہ دیکھ دیکھل کے بھالوں کے کیا ڈبے موتی ہیروں کے کیا ڈھیر خزانے مالوں کے کیا بغچے تاش مشجر کے کیا تختے شال دو شالوں کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ کیا سخت مکان بنواتا ہے کھم تیرے تن کا ہے پولا تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے وہاں گور گڑے نے منہ کھولا کیا رینی خندق رن بڑے کیا برج کنگورا انمولا گڑھ کوٹ رہکلا توپ کلا کیا شیشہ دارو اور گولا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا حران نفع اور ٹوٹے میں کیوں مرتا پھرتا ہے بن بن ٹک غافل دل میں سوچ ذرا ہے ساتھ لگا تیرے دشمن کیا لونڈی باندھی دائی ددا کیا بندہ چیلا نیک چلن کیا مندر مسجد تال کنواں کیا کھیتی باڑی پھول چمن سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا جب مرگ پھرا کر چابک کو یہ بیل بدن کا ہانکے گا کوئی ناج سمیٹے گا تیرا کوئی گون سیے اور ٹانکے گا ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خاک لہد کی پھانکے گا اس جنگل میں پھر آہ نظیر ایک بھونگا آن نہ جھانکے گا سب ٹھاٹ پڑا رہے جب لاد چلے گا بن جا